ابو خریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چونتیس یہ حدیث صحیح ہے